سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں بیمار ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پیدل چل کر میرے پاس آئے جب کہ میں بے ہوش تھا اس لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وہ پانی مجھ پر ڈالا بس مجھے افاقہ ہو گیا میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں اپنے مال کا کیا کروں جبکہ میری بہنیں بھی ہیں بس میراث والی یہ آیت نازل ہوئی یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ سیدنا جابر کی اولاد نہیں تھی بہنیں تھیں امرعن حلق لیس لہو ولد ولہ اختن حدیث نمبر تین سو چھہتر مسند احمد